آسٹریلیا سے پھر آگے آکلینڈ اور پھر وہاں سے فی جی تیس گھنٹہ کا سفر ہے تقریباً جہاں تک فی جی کا حالات وغیرہ ہے تو جب ہم داخل ہوئے وہاں ایئرپورٹ پر تین گھنٹے کا سفر ہے ہوائی جہاز میں آکلینڈ سے لے کر فیجی تک ناندی این اے ڈی جی ای لکھتے ہیں لیکن تلفظ ناندی کرتے ہیں تو اس خیر وہاں پر جو ہے دو تین منٹ کے لیے مجھے اندر لے گیا پوچھنے کے لیے کیوں آیا کس کو جانتے وغیرہ جو ہے تو الحمدللہ بہت آفیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ میں اور اہلیہ اندر گئے وہاں پر ہمارا جو چیئرمین ہے اوکلن جماعت کے احمد بھائی بام جی جس کو کہتے بابو بھائی بام جی اصل میں وہ فی جی ہی کے ہیں تو وہ وہاں انتظار کر رہے تھے ان کا کچھ کام تھا تو ہم انہی کے مہمان بنے تو ماشاءاللہ اللہ بہت انہوں نے خدمت کی وغیرہ ہماری اور جو ہے سب جگہ پر جو ہے علماء سے وغیرہ سے ملاقات ہوئی وہاں پر چونکہ فوجی حکومت ہے اب جو ہے وہاں چل رہا ہے تو انہوں نے بہت سارے نئے قوانین نافذ کی مثلا یہ ہے کہ جہاں پر دس آدمی یا ایسے زیادہ ہو تو وہاں پر جو ہے اجازت لینا پڑتا ہے دینی پروگراموں کے لیے پہلے سے بندوبست اور انتظام کرنا پڑتا ہے جب پھر اس کے بعد جو ہے اجازت ملتی ہے تو تمام مساجد میں آپ پروگرام رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو ہم کو تو علم نہیں تھا تو کوئی خاص پروگرام نہیں ہوا بس ایسے ملاقات وغیرہ ہوتی رہی علماء وغیرہ سے جہاں تک فیجی کی تاریخ ہے اور اہمیت ہے الحمد للہ جو ہے اس میں تین سو تینتیس جزائر ہے اور اکثر جو ہے کوئی بسنے والا نہیں ہے اور پانی وغیرہ جو ہے تو بہت ہے لیکن اور اسباب جو ہے وہاں پر مہیا کرنا بہت مشکل ہے اور جو ہے اس سے اس جگہ سے طلوع آفتاب سب سے پہلے ہوتا ہے وہ فیجی وہ نانڈی سے آگے جو ہے سوا سوا جو ہے جو کیپیٹل ہے وہ دارالحکومہ ہے اور وہاں پر دو پارلیمنٹ ہیں جو پرانے حکومت ہے انہوں نے جو ہے سب کچھ تعمیر کی اور جو ہے نیا حکومت آئی تو انہوں نے وہ پرانا کو چھوڑ کر جو ہے نیا حالانکہ وہ پرانا جو ہے بالکل خالی ہے ظاہر بات ہے کہ ملین کا نقصان ہوا لیکن اپنے زور بتانے کے لیے یہ سب کچھ انہوں نے کیا اور جو ہے فیجی کا جو اقتصادی حالات ہے وہ کچھ بہتر ہے ابھی اور جہاں تک مسلمان کے حالات ہیں وہاں پر ملیون سے کم آبادی ہے مجموعی طور پر آٹھ لاکھ ہے اور جو ہے مسلمان کل جو ہے اب فی الحال سات ہزار سکسٹی تھاؤزینڈ ہے وہاں پر اور کم ہوتے جا رہے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے فیجی میں جو ہے وہ مسلمان اور ان کی آبادی بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہے اب ایسے قوانین ہے وغیرہ جو ہے تو لوگ چاہتے ہیں آزادی وغیرہ تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا چونکہ قریب ہے تو بہت سے لوگ وہاں بھی چلے گئے تھے الحمدللہ دعوت اور تبلیغ ان برکت سے بہت کچھ انکام ہوا جتنے بھی مدارس ہے جتنے بھی دارالعلوم ہیں اور پاکستان کے علماء ہمارے جامعہ فاروقیہ کے اور نوری ٹاؤن کے فضلاء سے بھی ملاقات ہوئی الحمدللہ وہ بھی خوب کام کر رہے ہیں حضرت کا بھی سفر ہوا مفتی تقی صاحب کا بھی سفر ہوا وہاں طارق جمیل صاحب آئے تھے تشریف لائے تھے تو وہ بتا رہے تھے ان کو بھی اجازت جو ہے چونکہ کوئی پتہ نہیں تھا تو ویسے سرسری ملاقات سب سے لیکن کوئی خاص پروگرام نہیں ہوا تو جن کو بھی جانا ہے فیجی تو کم از کم یہ اس کو یاد رکھیں جہاں تک فیجی کا ہے تو وہ نادی اور سوا اور با یہ سب جگہ مشہور ہے اور یہ احمد بھام جی جو ہے چونکہ بہت سیاست سیاست میں بہت حصہ لیا یہ میئر بھی بنے اس علاقے کے بھاگ ہیں اور ابھی تک ان کو وہ لوہا بھی لگا ہوئے ہیں خود لیں گے وہاں پر جہاں پر ان کا نام ہے اور پھر وہ وزیر بھی رہے وزر وزیر اس اتصالات اور کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا تو بہت بڑے عہدہ پر تھا وہاں پر لیکن افسوس کہ چند مہینے کے بعد پھر انقلاب آیا وہاں پر فوج کی طرف سے اور پھر جو ہے ان سب کو چھوڑنا پڑا حضرت مولانا بشیر دیوان صاحب حافظ اللہ پینتالیس سال جو ہے بھرپور عجیب اور زبردست خدمت کی وہاں پر فیجی میں آج تک لوگ جو ہے یاد کرتے ہیں اور اکثر جو مقامی لوگ ہیں حضرت کے شاگرد ہیں براہ راست یا شاگردوں کے شاگرد ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے علماء نے زبردست کام کی تو یہ فیجی کا موسم وغیرہ بھی کافی گرمی وغیرہ جو ہے اور اس زمانہ میں یہ رگبی وغیرہ کا چل رہا تھا تو لوگ بہت اس میں لگے ہوئے تھے لیکن الحمدللہ مسلمان کے حالات بنسبت اور جگہ کی بہت بہتر ہے اور خاص طور سے جسے میں نے عرض کیا دعوت اور تبلیغ کا اور پھر جو ہے یہ آپ آگے چلے جائیں لمبا سا ایک جگہ ہے وہاں پر تو ہم نہ پہنچے پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جگہ ہے ٹیبو تو اس جگہ پر جو ہے سب سے پہلے طلوع آفتاب ہوتا ہے پوری دنیا میں تو اگر آدمی یوں کہے کہ جو فیجی میں ہوتا ہے ہمارے اور فیجی اور نیوزی لینڈ گیارہ گھنٹہ کا فرق ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی جو ہے یہاں پر آٹھ بجے کی کچھ تو وہاں پر سات بجے ہے شام کو مغرب کی تیاری کر رہے کہ تو اس طریقے سے ایک بہت فرق بھی ہو اور جو ہے وہاں کے پیسہ جو ہے وہ ایک ڈالر کے دو فیجی ڈالر ملتے ہیں تو پیسہ بھی کافی مضبوط ہے اور آج کل حکومت جو ہے چند چند مسلمان ہیں لیکن وہ مطلب یہ کہ اتنے اثر نہیں رکھتے ہیں اور پھر ہم اس جگہ پر بھی گئے جہاں پر وہ آدمی ہے ایوب بھائی ان کا نام ہے جو اپنے جسم کو کھولتے ہیں اوپر کا اور وہ شہد کی مکھی سب کچھ ان کے جسم پر آ جاتے ہیں تو یہ حضرت نے فرمایا تو پھر مجھے شوق تھا دیکھنے کی لیکن جب ہم گئے تھے وہاں پر وہ تھے ملاقات بھی ہوئی تو کہا کہ میں نے سب دے دیا اپنے اولاد کو تو جو پرانے پرانے تصویریں تھیں وہ سب کچھ بتایا ہمیں تو یہ کمال کی بات کہ پوری جسم میں جو ہے وہ شہد ہو اور جو کوئین ہوتے ہیں ملکہ وہ اس کو چھاتی پر رکھتے ہیں سینے پر رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ گلاس میں رکھتے ہیں تو کوئی اس پر زخمی حملہ نہیں بھی کرتے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی فیجی میں تو الحمدللہ فیجی میں حالات بہت اچھے ہیں جماعت والوں کی وجہ سے اور علماء کے لیکن سیاسی حالت جو ہے علماء فکر ہے چونکہ لوگ جو ہے وہ اجتماع وغیرہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اجازت نہ ملے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا سفر ہوا پھر واپس نیوزی لینڈ کا کیونکہ یہ ہمارا دوسرا سفر ہے تو اکثر لوگ جانتے بھی تھے تو اس میں جو ہے چار ملین سے زیادہ لوگ ہیں کل اور جو ہے مسلمان کی آبادی پچاس ہزار ہے اکثر ان میں سے آکلینڈ میں ہے تیس ہزار تیس بتیس ہزار اور ماشاءاللہ اللہ سب انگریزی بولتے ہیں جہاں تک جو ہے مدارس اور ہمارے علماء وغیرہ تو وہاں پر تبلیغ کا کام ابھی ماشاءاللہ اللہ کچھ چل رہا ہے لیکن بہت آگے بھی جا سکتے ہیں اور ان کی جو ہے معدبانہ گزارش ہے کہ خاص طور سے ہمارے ساؤتھ افریقہ سے اگر کوئی علماء وغیرہ تشریف لے جائے مستقل طور پر یا کم از کم رمضان کے لیے تو بہت غنیمت ہے کیونکہ وہ مغربی ممالک وغیرہ سے واقف بھی انگریزی وغیرہ جو ہے پر عبور رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ وہاں پر دن بھی گرمی کا موسم چل رہا ہے اور اکثر بارش ہوتی ہے اور وہاں نیوزی لینڈ میں الحمد للہ فی الحال اوکلینڈ ہی میں تیس مساجد ہیں اور ہمارا تقریباً دس بارہ مساجد میں پروگرام ہوا کیونکہ مختلف مختلف پروگرام ہوتا رہا اور وہاں پر بھی یہ چکر چلا آ رہا ہے سلفیوں کا جو ہے قبضہ ہے گویا کے بعض مساجد پر اور انہوں نے جو ہے بہت سخت کلامی کی حضرت شیخ کے خلاف نور المر قدہ ہو اور فضائل اعمال ہوئے تو خیر یہ تو مشہور چیزیں ہیں جہاں بھی یہ لوگ قبضہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے فضائل اعمال تبلیغ کا کام کو بند کر دیتے ہیں تو ہمیشہ میں یہ ان کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو کوئی بھی سلف ہی ہو تو اگر عالم قسم کا آدمی ہو تو آپ ان کو یوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب العدب المفرت کو دو حصے میں تقسیم کی خود مجھے بھی دی تھی وہ شیخ البانی نے اور اس میں جو ہے ایک حصہ صحیح والادب المفرت اور ایک ضعیف والادب المفرت تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے اس کو بھی آپ کہیں گے نکال دیں تو ظاہر بات ہے یہ جہل پر مبنی ہے کہ یہ لوگ جو ہے روکنا چاہتے ہیں یہ اسے مبارک کام کو دعوت و تبلیغ کو فی جی میں جو ہے لوگ اتنے سادے تھے شروع شروع میں کہ حضرت مولانا بشیر دیوان صاحب نے بتایا کہ وہاں جو فی فیجی فی جی لیگ ہے مسلم لیگ اس نام سے شروع شروع میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے خود کوئی شیعہ کوئی قادیانی کو انہوں نے دعوت دی چونکہ وہ انگریزی پر بہت عبور رکھتے تھے اور اس طریقے سے جو ہے قادیانیت اور احمد احمدیت کا جرم وہاں پکڑ گیا تو اب بھی ان کے کافی جو ہے معابد ہے وغیرہ چونکہ ہم جیسے لوگ باہر کے جانتے بھی نہیں تو ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو میں نے کہا بابو بھائی بام جی کو کہ یہ مسجد ہے چلو نماز پڑھ لیتے اس میں کہا کہ نہیں نہیں یہ تو قادیانی کی ہے تو میں پوچھا کہ فرق کیا ہے تو کہا جہاں پر اوپر لکھا ہے کہ فی جی مسلم لیگ وہ ہماری ہے اور ان کے پر اس میں ظاہر بات ہے وہ نہیں لکھا لیکن نقشہ رنگ وغیرہ بالکل تقریباً ہمارے مساجد جیسے تو اگر باہر کا کوئی آدمی ہو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ فرق کیا ہے وغیرہ جو ہے اور ان لوگوں نے بہت ہی کوشش کی فی جی میں بجائے شیعہ کی وہاں قادیانیت کا زور ہے اگرچہ تبلیغ اور دعوت کے تبلیغ کے کام سے الحمدللہ یہ لوگ اب کچھ کم ہو گیا ہے لیکن ان لوگوں کی مال وغیرہ جو ہے جاری ہے کوشش جاری ہے اسی طریقے سے نیوزی لینڈ میں جو ہے شیعوں نے ایک بہت بڑا مرکز بنایا جو ابھی پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے اور قادیانی جو ہے قادیانی کا مراکز ان کے کہنے کے مطابق تین جگہ پر ہے ایک جو ہے نیوزی لینڈ وغیرہ چونکہ وہ علاقہ ہے بر صغیر اور اس طرف جو ہے پھر جو ہے نووے میں ہے اور ایک لندن میں ہے تو مغربی ممالک میں جو ہے وہاں نیوزی لینڈ میں بہت کوشش ہے ناوے میں بہت کوشش ہے اور یہاں پر لندن میں اور ان کے پاس جو ہے بہت سے وسائل ہے ٹی وی ریڈیو وغیرہ الحمد للہ ہمارا پروگرام وہاں نیوزی لینڈ ریڈیو پر بھی کہ ہر ہفتے کو وہ جو قبول کرتے ہیں اور ہم نشر کرتے ہیں اس کو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ لوگ جو ہے سنتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے انگریزی وغیرہ کی وجہ سے اور اسی طریقے سے ہمارے علماء کہ انہوں نے یہاں سے فارغ ہو کر آزاد گڑھ سے وغیرہ جو ہے دارالعلوم بھی شروع کی اور جو حضرت مولانا بشیر دیوان صاحب کے ایک پوتا ہے اور ایک جو ہے نواسا ہے تو الحمدللہ وہ بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ دارالعلوم کی شکل بن جائے دارالتحفظ کافی ہے وہاں پر اور جو ہے مولانا خلیل صاحب ہے مولانا محمد پتیر وغیرہ ہے وہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں وہاں پر اور حضرت مولانا بشیر صاحب حضرت مولانا مدنی حسین مدنی نور اللہ مرکد کے خلفاء میں سے میں نے خود دریافت کیا حضرت مرید کے خلفاء تو جواب پھر بار بار تو کہا کہ الحمد اجازت ملی ہے خلافت کی بھی اور یہ سب کچھ ہوا ہے یہ حضرت مولانا مدنی نور اللّہ ہو کی فیض ہے کہ لوگ جو ہے الحمد اب تک حضرت کی عمر پچاسی سال ہے اور جو ہے سفر بھی ہے ابھی جو ہے دو تین ہفتے پہلے سفر ہوا فیجی جی کا دس دن کا اور ریڈیو پر بھی بات چیت ہے جمعے کے روز کبھی کبھی تقریر بھی فرماتے ہیں حضرت میں نے کہا کہ حضرت کے حضرت مدنی جس سال انتقال کیا کر گئے تو مطلب کہ اس سال تمہاری پیدائش ہے تو ستاون ون ففٹی سیون میں تو حضرت مدنی سے تو بہت مطلب یہ کہ ہم متاثر ہوتے ہیں کہ پندرہ سولہ سال تو حضرت کی خدمت انجام دی مسجد نبوی میں احادی شریف پر آئے اور بھی کوئی واقعات وغیرہ ہو تو حضرت نے بہت سارے واقعات بیان فرمایا صرف ایک واقعہ پر جو ہے فرمایا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ ہو جب بھی آتے تھے میں تو پھر جو ہے ڈائری وغیرہ کچھ کٹے اس میں درج فرماتے تھے کہ کتنے دن میں نے پڑھایا اور کتنے دن وہ سفر پر رہا وغیرہ جو ہے اور پھر جو ہے چونکہ ناغا ہوا تو اس میں جو ہے جتنا پیسہ جو ہے وہ تعلوم والوں کی طرف سے تھا تو سب واپس کر دیتے تھے تو حضرت قاری طیب صاحب رحم اللہ فرماتے تھے نہیں آپ ضرور لے چونکہ آپ نے اس کا قضا کر لی ورت کہا کہ نہیں تو یہ ہے ہمارے اکابر سب کچھ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اتنے کام کی وغیرہ جو ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھے کہ آج کل جو ہے حضرت جی نور اللہ حضرت محمد الامت رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ امت جو ہے اور ہم جو ہے جو علماء اور اس قسم کے دینی طبقہ سمجھا جاتے ہیں یہ خود غرضی کی بیماری اور نفاق کی بیماری بہت عام پھیل گئی اس امت میں تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہر ایک جگہ پر اتنا افتراق ہے اور اتنی جو ہے گڑبڑی ہے چل رہی ہے پوری دنیا میں گویا کہ تو یہ ہے مختصر جو وہاں پر ہوا اور جو ہے ان لوگوں نے بہت ہی مطلب یہ کہ شکریہ ادا کیے اسے حضرت کو سلامت کیا اور کہا کہ آپ لوگ اس پر غور کریں ان کو بھی پتہ ہے کہ بہت کم علماء جاتے وہاں پر اور اکثر علماء جو ہے کہ عذر یہ ہے کہ بہت دور ہے وغیرہ جو ہے جہاں تک ہمارے ملک کے حالات ہیں تو اتنے جو ہے قحط سالی چل رہی ہے کریتاؤں سے ابھی پیغام آیا رات کو کہ بیس گھنٹے تک پانی نہیں ہے وہاں پر اور جو ہے اسٹینگر میں ابھی بھی فجر میں ایک آدمی آئے تھے میں نے کہا کہ وہاں پر بھی پانی کی قلت ہے تو کہا کہ ایک سو بیس میٹر جو ہے انہوں نے پانی وہ کنواں کھودوانا چاہا وغیرہ اور ابھی تک پانی نہیں اور جو کنویں ہے کہ وہاں وہ بھی سوکھ گئے تو حالات بہت ہی بے انتہا خراب ہے بعض جگہ پر تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص دعا کریں اللہ گزن اللہ گزنا اللہ گفتنا یہ جو نبی علیہ السلام السلام نے ارشاد فرمایا ممبر پر جو ہے اور ہاتھ مبارک کو اٹھا کر تو ہم بھی اس وسیلہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ ہم بھی یہ دعا فرمایا کرے علام وغیسنا اللہ وغنا اللہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمہ اللہ نکاسل تشریف لائے اس وقت بھی یہ کچھ چل رہا تھا کہ پانی کی قلت وغیرہ بہت پہلے کے واقعہ تو حضرت نے ایک واقعہ عجیب بیان فرمایا حضرت مفتی محمود گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر دیوبند سہارنپور اس علاقے میں گئے کہ کہا کہ بہت دنوں تک سالوں تک غلط بند کہ پانی نہیں پانی نہیں بڑے بڑے علماء سب جا رہے تھے یہ وہ دعا کرنے کے لیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر لوگوں یہ اوباش اور گینگسٹر قسم کے لوگ کے پاس کہا بھائی پانی کی تم کی بھی ضرورت ہے تم بھی آ جاؤ یہاں پر دعا کرو اور جو ہے اسی دن جو ہے اتنی بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد بھی تو لوگ آئے حضرت کے پاس اور بڑے بڑے علماء کے پاس اور کہا اتنے اہل اللہ اتنے اولیاء اللہ یہ دعا کی بظاہر تو ایسے لگا کہ کچھ نہیں ہوا اور اس قسم کی غلط قسم کے لوگ جو ہے وہ آئے اور اسی دن یا دوسرے دن اتنی بارش تو کیا ہے تو کہا کہ بالکل صحیح ہے یہ حضرات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتے ہیں درس میں یہ وہ سب میں تصور لگے ہوتے اور یہ لوگ جو ہے بہت دور تھے لیکن جب وہ بھی رونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئے تو ہم بھی اس طرح کے کہ جو بھی بہت دور ہے دین سے کم از کم ان سے بھی ہم یہ کہے بھائی پانی کی ضرورت ہو تجھے بھی ہے اور ہم کو بھی ہے تو امام سفیان سوری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے جب طلباء کو اور علماء کو خطاب فرماتے تھے تو یہی فرماتے تھے یا ملح الامہ اذا فسد الملح فسد الطعام کہ آپ تو ملح الامہ ہے نمک ہے امت کی اگر نمک خراب ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ وہ پورے کے پورے کھانا بھی تو اگر ہمارے درمیان سب کچھ ہو جائے تو پھر امت کا کیا اور آخر میں ہمیشہ ان کو کہتے ہیں تمہارے آکلینڈ اور نیوزی لینڈ اتنا صاف اتنا ستھرا اور ہر سال تقریباً تمام ممالک کے جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں جس میں جو ہے جرائم اور یہ کرپشن اور یہ فتنہ فساد وغیرہ تو یہ ہمیشہ پہلے دو تین نمبر میں آ جاتے ہیں سا بھی وہ دوسرے تیسرے نمبر پر آئے اور آدمی خود بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر لیکن ہم نے جن کو کہا کہ دیکھے تمہارے پاس اتنا زبردست یہ ہے دریا ہے سب کچھ ہے لیکن اس سے ایک سبق لینا چاہیے یہ جو جاگ ہے اوپر فہم ضبط فیض ابو جفا یہ جاگ جو ہے یہ علامت بتلان کی اور باطل ہونے کی ہم نے خود دیکھا یہاں پر گوروں کی حکومت تھی کتنے مضبوط کتنے قوت وہ اتنے فخر کرتے تھے کہ اگر ہم آج شروع کریں دو ہفتے میں ہم مصر پہنچ جائیں گے سب کو صاف کر دیں گے اور آج ان کا نام نشان نہیں اور ہم جو ہے امت مسلمہ ہم تو وہ پانی ہیں وہ اما ماین فناس فیم خسفیل تو اس زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے آپ ان پہ تعریف میں یہ میرے آخری تقریر تھی ان کی جمعے کے روز میں نے کہا کہ تم لوگ اپنے جو ہے تاریخ پر نظر ڈالو ایک سو چالیس سال کوئنس ٹاؤن ایک جگہ ہے جو میں گیا تھا وہاں پر دو پہلے سفر میں اور کوئنس ٹاؤن کے بالکل قریب ایرو ٹاؤن ہے چینی لوگ آئے تھے ایک سو سال ایک سو چالیس سال پہلے جس غرض سے بھی آئے تھے وہ آئے تھے سونا وہاں ملا تھا یہ گولڈ اور زہب وغیرہ تو اس لالچ میں آئے تھے لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ مسلمان اس وقت ہو گئے تھے اب بھی ان کے مکانات وغیرہ باقی ہے وہاں ٹاؤن میں میں خود دیکھ رہا ہوں دو سال پہلے تو اب سے اس زمانے سے لے کر آج تک ہمارا اب پچاس ہزار ہو گیا اور کل آبادی ہے ساڑھے چار ملین تقریباً تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے اسلام کی خوبیاں بیان کرو میں نے ان کو کہا میں جب اخبار دیکھتا ہوں سب کچھ آپ کے اخبار احمدی والوں کا مضمون آتے ہیں ہمارے والے کو کوئی مضمون نہیں تو اتنے مطلب یہ لوگ تھوڑی یہ جانتے ہیں یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں ہم کو یہ چیزیں اخبار ہے یہ وہ تو ہم استعمال کریں اس طریقے سے مؤثر انداز میں مثبت انداز میں اور اس چیز میں تو بہت فائدہ ہوگا تو اس طریقے سے ہم بیان خوبی بیان کریں تو یہ دعوت اور تبلیغ میں بھی شمار ہوگا تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ سفر کو جو ہے قبول فرمائیں اور ہمیشہ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 إلى عمال بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم ذلك رواه البيهقي في شعب الإيمان وبعد Muhtaram Mu'azzaz, Hazrat Mufti Ulama Ikram, most respected honorable guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are absolutely not worthy of saying a single word in the presence of Hazrat Mufti and other seniors, but purely for our own islah, rectification, and the barakat of the kalam of Allah and our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam and the statements of our elders, our own islah and rectification takes place. In the verse of the Quran Kareem recited, Allah Ta'ala speaks about His great favor. In preceding this verse, Allah says about the greatness of this ummah, that they have been blessed with the kitab of Allah Ta'ala, which they recite with punctuality, and adding to that all kinds of amal and action. Allah Ta'ala says, we have made this ummah in general, Sahaba radiallahu anhu ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, and this ummah for all times to come preceding Qiyamah. We have made them the inheritors of this great book of Allah Ta'ala, that it remains in the exact form as Allah Ta'ala has revealed it. Now, our relationship with the Quran Kareem as members of this ummah, Allah Ta'ala classifies this ummah into three categories regarding the love, attachment and connection, iman, practice, reading, memorizing, all forms of relation and connection with the kitab of Allah Ta'ala, three categories in this ummah. Allah Ta'ala says that first amongst them are those who oppress themselves, who are deficient in their relationship with the kitab of Allah Ta'ala. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ They are those who are in the middle, in the middle path between not being extremely weak, but not going the furthest lengths. And the best of all, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ They are those who supersede and go far ahead of others in as far as the relationship with the kitab of Allah Ta'ala is concerned. All these three categories mentioned in this verse with the grace of Allah Ta'ala are from the Ummah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Imam Abu Yusuf Rahimahullah Ta'ala was asked that who are referred to in this, who are those referred to in this verse? Saying that all of them are the Ummatis of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam with Iman. However, they are varying in their levels with relation to the Kitab of Allah Ta'ala. And look at the great fadl and grace of Allah Ta'ala that of the three, the weakest of all, those who oppress themselves by sin, by wrongdoings, by weaknesses are mentioned first. لِأَلَّا يَيْأَسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمِنْ فَضْلِهِ So that that person who may be a sinner, may be weak, deficient regarding his love, attachment and practice on the Quran, may not become despondent from the grace and the mercy of Allah Ta'ala, he is mentioned first. And to know that even if he turns his life for the better, then he is very close to the mercy, the rahmah of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Especially in these times, as Mufti Abdul Qadir Sahib alluded, that we really need to turn to Allah subhanahu wa ta'ala in a very, very big way to draw the mercy, the rahmah of Allah ta'ala. So each one of us assess ourselves at the level that we have of connection with the kitabullah. Number one, Allah mentions here that those who are the most weak and deficient. Number two, those who tread the middle path. And number three, those who have far superseded and gone ahead. The Mufassirin have mentioned this in various ways. One of the beauties of the Quran, Al-Quran, يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا That some ayat of the Quran elaborate other verses. So at the beginning of the 11th juz, Allah subhanahu wa ta'ala there categorized people of this ummah into three categories. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ Those who have superseded from the muhajirin and ansar, the early entrance into Islam. And thereafter those who followed them, and anybody who continues to tread the pathway, here Allah Ta'ala in this verse, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ Allah is pleased with them, they are pleased with Allah Ta'ala. Just as a side remark here, Allama ibn Kathir rahimahullah ta'ala says under this verse where Allah declares His emphatic happiness with Sahaba radiallahu anhu ajma'in, referring to the fitna of Rawafid and Shia says, فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ إِذْ يَسُبُّونَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ that what relation, فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ What relation do those people have to believing in the Quran who curse the very same personalities whom Allah has declared His everlasting happiness and being pleased with. So first category are mentioned in this verse. Thereafter Allah Ta'ala makes mention, and this is who are implied, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ who have superseded, gone far ahead, have led their lives in accordance with the pathway of Sahaba radiallahu anhu majma'in. Second category Allah Ta'ala says, and then there are others in this ummah. اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا They do good, they do bad. There is recognition of my weaknesses, my sins. There is remorse, regret and tawbah. عسى الله أن يتوب عليهم. The middle path, that they have good deeds, they have some sins, they recognize their sins, they sincerely repent and turn for the better. Allah Ta'ala is most forgiving. And then the third category, وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ Those who are absolutely weak in actions await that either they will be punished or that they, they may be forgiven by Allah Ta'ala and the barakah of Iman ultimately brings a person's salvation. Hazrat Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala in dividing these three, three categories say, الظالم من رجحت سيئاته ظالم is the one whose sins far supersede his good deeds المقتصد من استوت حسناته وسيئاته the middle path is that person whose good and bad are almost on equal on equal par and السابق من رجحت حسناته and the one who has superseded and gone far ahead is that his good deeds far outweigh and far supersede his sins similarly some have mentioned الظالم صاحب الكبائر Zalim is the one who is engaged in major sins. Al-muqtasid sahib al The one on the middle path who abstains from the major, the harams. And one of the means of depriving ourselves of the rahmah and the mercy of Allah Ta'ala is by engaging in sin. If there is one way that we have to rectify our matter, to have favorable conditions, beneficial rains, is to forsake and leave haram. How sad it is that there are open displeasure of Allah Ta'ala being manifested, our functions, parties are being hosted in the name of immodesty, immorality. So, forsaking haram, those who forsake major sins, and yes, maybe engage in minor sins, and al-mujtanibu lahuma as-sabiq. As-sabiq is the one who forsakes all kinds of sin, haram, major as well as minor sins, forsakes it in its entirety. Some have elaborated it very beautifully, says, الظالم من يعبد الله على الغفلة والعادة Zalim, being having iman, worships Allah but worships Allah Ta'ala in negligence and just merely does it going through the motions. Second category, those who worship Allah Ta'ala بالرغبة والرهبة المقتصد. That they worship Allah Ta'ala in the hope of reward, with the fear of punishment. But the highest level, السابق من يعبد الله على الهيبة والاستحقاق. The one who worships Allah Ta'ala knowing that this is the right of Allah Ta'ala. And genuinely and sincerely worships Allah through the love and fear of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Similarly, الظالم طالب الدنيا. A zalim is the one who merely his main objective and his actions, his intentions, his efforts are merely mainly the accumulation of this dunya. Al-Muqtasid طالب العقبة. Muqtasid is the one who goes for the, for the success of the akhirah with obvious weaknesses in, his, in, in certain matters but the highest level of all, Al-Sabiq Talibul Mawla. Sabiq, the one who has gone far ahead, his every objective and his desire and his pleasure is to gain the happiness, the muhabbat, the love, the attachment to Allah subhanahu wa ta'ala. So a time that we try and assess ourselves on this, we try and at least get to the second category, forsaking our sins, our harams, and then make a concerted effort thereafter, and certain means by which we can repel the azab, the anger of Allah ta'ala, and draw the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, certain means by which we can insulate protect ourselves from the punishment of Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Allah says Allah will not punish as long as you are amongst them, O Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. We know that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam may not be physically present, but that opportunity of love, of muhabbat, of ta'zeem, of ita'at, ittiba, and especially the encouragements of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the commands, and very important, the prohibitions of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, each one of us in our own right, let us have this attitude that whatever conditions are prevailing, it is my sins, my weaknesses that are bringing these conditions, and genuinely, sincerely, that where am I going wrong? How can I better my life? How can I improve my relation with Allah Ta'ala? And if every one of us does this, then definitely Allah Ta'ala's help is not far. Second means, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ As long as they engage in abundant istighfar, Allah Ta'ala's adab and punishment is averted from such a community. So abundant istighfar. we recite it, we encourage, if we are imam in masajid, etc., encourage our jama'ah to resort to abundant istighfar, but not merely lip service, genuine remorse, regret, and practical changes in our lives to forsake and to leave haram. Furthermore, third means of protecting ourselves is shukr. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Allah guarantees that what does Allah have in punishing you when you are thankful, you continuously talk about, appreciate the favors of Allah, channel, very important means of shukr is one is by means of the tongue. We talk about the favors of Allah. From the heart we acknowledge that every favor I enjoy is from Allah alone. But practical ways that the given ni'mas of Allah, we channel it in the very obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a form of na shukri, that Allah's favors we use in the very disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And then abundant sadaqah, especially sadaqah done secretively, extremely beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. إن الصدقة لتدفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. That sadaqah, and especially when done secretively, cools the anger of Allah Ta'ala and averts a bad death. A person is protected from a bad ending in this world. And especially the one aspect, as we say, forsaking haram. In the time of Shah Abdul Haq Muhaddith Dahlawi rahimahullah ta'ala, there was a very, very severe drought in Delhi and the surrounding areas that gotten together when the situation became extremely desperate, extremely desperate. They had gotten together after Jummah Salah in an open plain, Salatul Istisqa and continuous dua, crying, animals, the weak, the young were there, but yet no signs. Suddenly a person comes by on a camel and an elderly lady clad in full niqab is sitting on that camel and he is pulling the reins. He asks the people, for what have you gathered here? They said that we are doing istisqa, begging Allah Ta'ala to shower His rains of mercy. So he said, wait a little while. He goes back to the camel, holds the cloak of that lady and then makes dua. And before his hands are put down, immediately it starts to pour, it starts to rain. The ulama come to this young man and ask, what is it that you had done? He says, I made this dua that, oh Allah, this is my elderly mother. Ya Allah, from the day she has reached of age, she was of baligh, never has she ever set sight on any man or spoken in an incorrect manner. And similarly, no man has ever seen and looked at her. And he says, no sooner. And he says, Ya Allah, if this action is beloved to you, then send your beneficial rains. He said, I did not even put my hands down in dua when suddenly it started to rain. So forsaking haram, extremely beloved to Allah Ta'ala. Conclusion, the hadith quoted that Anas bin Malik radiallahu ta'ala says, that Nabi Pak sallallahu alayhi Sallam had said that Allah Ta'ala says, hadith Qudsi, that certain times a community becomes deserving of my punishment. I wish to punish them because of their sin and their wrongdoing and the haram. And we should consider sin as sin. The least is we see sin happening around us. At the least, adhaful iman is we detest, we dislike sin, we cannot drive or walk past open gatherings of sin and feel nothing. He says, so Allah Ta'ala says, that they are deserving of my punishment. I wish to punish them, but I find within them three categories of people through whose means I, I, save, I save them from my adab, I avert the punishment from them. One is that amongst them there are those who love each other only and solely for the pleasure of Allah Ta'ala. Their relationship, their muhabbat as fellow believers with family members, the objective, the maqsad is to gain the pleasure of Allah Ta'ala. Secondly, that there are amongst them those who have a love and attachment to the house of Allah Ta'ala. That is why our elders encourage Masjid Abadi, Amal of the Masjid, to keep the Masjid alive with our attendance in Salah, as well as spending quality time and hours in the Masjid, keeping it abad with the various actions and Amal, love and attachment to the Masjid draws the mercy of Allah Ta'ala. And third, that I find within that community, Al-Mustaghfirina Bil-Ashar, those who recite istighfar abundantly at the time, the end time of tahajjud salah, abundantly recite istighfar, having spent the night nobly in tahajjud salah. At the end there is no pride, there is no arrogance, that hope and fervor, Ya Allah, I am sinful, I have many weaknesses. Ya Allah, I beg and beseech you to forgive me my sins. It is at that time that Allah announces every night, هل من تائب أتوب عليه هل من مستغفر أغفر له that anyone repenting, anyone asking forgiveness, I readily do so. So we try and link ourselves to these three amal, abundant istighfar, muhabbat between ourselves for the pleasure of Allah Ta'ala, and keep our strong love and attachment to the masjid to gain the rahmah of Allah Ta'ala. Allah give myself and all of us tawfiq, inshaAllah. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم علماء الكرام ہم مسلمان بھائیوں کے سامنے ضرورت اور فائدے کی باتیں آ گئی ہیں مفتی عبد القادر صاحب نے اپنے سفر کے حالات سنائے مسلمان جب سفر کرتا ہے اس سفر کا مقصد کسی ملک کو دیکھنا نہیں بلکہ اس سفر کا مقصد دینی فائدہ حاصل کرنا یا دینی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی مثال اور مسلمان کی تشبیح کھجور کے درخت کے ساتھ دی ہے کھجور کے درخت میں ویسے تو چھ چیزیں ہیں لیکن آسانی کے لیے اور ذہن میں جلدی آنے کے لیے اس میں چار چیزیں واضح ہیں ایک تو یہ ہے کہ کھجور کے اندر کھجور کی جڑ ہے جو بہت پکی اور مضبوط ہوتی ہے مسلمان کا ایمان مسلمان کا یقین کھجور کی جڑ کی طرح ہے جیسے کھجور کی جڑ ہوائیں چلتی ہیں بارشیں ہوتی ہیں حادثات آتے ہیں لیکن کھجور کی جڑ پکی اور مضبوط ہوتی ہے اسی طرح مسلمان پر مختلف حادثات مصیبتیں آتی ہیں ان کو راستے سے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو مال اور دولت دی جاتی ہے کہ تم اسلام کے راستے کو چھوڑ دو لیکن وہ اپنی حاجت کو پیچھے ڈالتا ہے ایمان مضبوط رکھتا ہے مولانا روم نے ایک مرتبہ فرمایا ہے ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی نے کہا کہ آ کے شیر آ راہ کنت رو با مزاج احتیاج احتیاج احتیاط وہ چیز جو شعروں کو لومڑی بناتی ہے لومڑی کی طرح لومڑی خوشامت کرتی ہے وہ احتیاج ہے احتیاج ہے احتیاج ہے حاجت کی وجہ سے شعر لومڑی بن جاتا ہے تو کسی نے کہا کہ نہیں ہاں کہ شیر اس کیشوت رو بہ مزاج میں زنت کے شبت روبا مزاج میں زنت بر پائے خود ست احتیاج جو شعر ہے وہ کبھی لومڑی نہیں بن سکتا وہ اپنی حاجتوں کو اپنی ضرورتوں کو فٹ بال کی طرح رکھتا ہے اور اس کو لات مارتا ہے لیکن وہ لومڑی کی طرح خوش آمدی نہیں بنتا مسلمان اس کا ایمان بہت پکا بہت مضبوط ہوگا وہ دیکھ میں تیل ابل رہا ہو اور اس میں پڑھنے کو قبول کرتا ہے ایمان کے کام سے ایک انچ ہٹنا نہیں چاہتا پرانے زمانے میں عالم الدین شہید جس نے گستاخ رسول راجپال کو قتل کیا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی کتاب لکھی تھی اس کے بعد وہ انگریزوں کے زمانے میں گرفتار ہوا اس کو جیل میں رکھا اس پر پھانسی کا حکم ہوا مسلمان وکیل اور ایڈوکیٹ انہوں نے علم الدین شہید سے کہا کہ تم اپنی بات کا انکار کرو کہ میں نے قتل نہیں کیا پھر ہم عدالت میں اس کو ثابت کریں گے وکیلوں کو طریقہ آتا ہے انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور میں جب سے گرفتار ہوا مجھ پر فانسی کا حکم ہوا ہے ایک روزانہ یا دوسری تیسری دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے پھر اگر میں جھوٹ بولوں یہ سب ختم ہو جائے وکیلوں نے ان سے کہا آپ اتنا کہے کہ میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا ہوش حواس ٹھیک نہیں تھے پھر ہم ثابت کریں گے انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں وہی ایک دن تھا جس دن میرا ہوش اور حواش ٹھیک تھا ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا اسی دن ٹھیک تھا میں کیسے کہوں اپنی بات سے واپس نہیں ہوئے شہادت کو قبول کیا سلمان اپنی بات کا پکا ہوگا ایمان اس کے دل میں مضبوط ہوتا ہے اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے جیسے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہو جیسے اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کو دیکھ رہا ہو اور یہ قرآن کریم کی ابتدائی آیات میں ہے یؤمنون بالغیب یقین و نصلاۃا و مما ر ہوں غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کا مطلب جس چیز کو نہ دیکھا ہو اور جو چیز نہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اس چیز پر ایمان لاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں کا واقعہ ابو بکر صدیق نے سنا اور جب کافروں نے مشرقین نے کہا کہ آپ کے ساتھی اور دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعویٰ کیا کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گئے بیت المقدس ہی اوپر آسمانوں پر گئے جنت اور جہنم کو دیکھا سدرت المنتحہ کو دیکھا اور واپس آئے حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہو تو بالکل ٹھیک ہے آج کل یہ فضا چل رہی ہے اور بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز کی حکمت پوچھتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے اس کا کیا فائدہ ہے وضو میں چار اعضا کو کیوں دھوتے ہیں غسل میں جنابت کے غسل میں پورے بدن کو کیوں دھوتے ہیں اور غسل کرتے ہیں صحابہ کرام تابعین ان چیزوں کو نہیں پوچھتے تھے بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا بس آگے جانے کی ضرورت نہیں اللہ رسول یہ ان کی زبان پر ہوتا تھا اللہ رسول عالم تو ایمان پکا اور مضبوط ہونا چاہیے جیسے درخت کی جڑ یعنی کھجور کی جڑ مضبوط ہے اور انسان جب اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشحد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اس کے ساتھ آواز بلند کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کھجور کا تنا اور کھجور کا ٹرنک کھجور آج کل تو کھجوروں میں بہت سی قسمیں نکلی ہیں چھوٹی چھوٹی کھجوریں ہیں جیسے گھوڑوں کے اندر وہ گھوڑے ہیں جو گدے کے برابر ہو گئے ایسے گھوڑی بھی ہیں بچوں کے لیے جو گدی سے بھی چھوٹے ہیں اسی طرح انہوں نے جیسے ڈاکٹر آج کل نر کو مادہ بناتے ہیں مادے کو نر بناتے ہیں اسی طرح بڑے کو چھوٹا کرتے ہیں چھوٹے کو بڑا کرتے ہیں تو آج کل تو ایسا ہے لیکن پرانے زمانے میں کھجور بہت لمبی ہوتی کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا تھا اس کا تنا بہت لمبا کسی طرح مسلمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے گا اس لیے ہماری چشتی حضرات اور ہمارے اکابر جہر کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہر کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ فض قر اللہ کا ذکر کم آبا اکم او اشد ذکر اے مسلمانوں تم اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو کا ذکر کم ابا جیسے تم جاہلیت کے زمانے میں اپنے باپ دادا کو بلند آواز کے ساتھ یاد کرتے تھے اشعار میں اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اور باس کہتے تھے اولا آبا فج بمثلہم بے مسلح یا جریر المجامعو یہ میرے باپ دادا ہے تم ان کا مثل پیش کرو جب ہمیں مجلس جمع کر دے اے جریر فرزدق نے کہا جیسے اپنے باپ دادا کو بلند آواز کے ساتھ یاد کرتے تھے اسی طرح اللہ تبار پتالہ کے ذکر کے ساتھ بھی آواز بلند کرو لیکن اتنی آواز بلند مت کرو کہ دوسری کے لیے تکلیف ہو یا اتنی آواز بلند مت کرو کہ آپ کا گلا بیٹھ جائے یا گلا پھٹ جائے معتدل صحابہ کرام راستے پر جا رہے ہیں اور آوازیں بلند کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اعتدال اور برابری کرو اربعو اعلی انفسکم تم اپنے نفسوں اور اپنے اوپر نرمی کرو یہ تو خواہ مخواہ اپنے اوپر سختی کرنا ہے اور اپنے گلے کو پھاڑنا ہے اور گلے کو بٹھانا ہے فإنكم لا تدعون اسم ولا غائبا تم بحرے کو اور غائب کو نہیں پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے اور سنتے ہیں تو اربعو على انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ آواز بلند کرو جیسے کھجور کا تنا بلند ہے لیکن ایسی بلندی نہ ہو کہ آپ کے لیے تکلیف اور آپ کے لیے مشقت کا باعث بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی نفس کا تضر وقی فتن وضو نل جہر میں اللہ تعالی کا ذکر کرو فی نفس کا دل میں دل کے اندر ذکر کرو چپ کسی دل میں جب کرتے ہو تو تجربہ عاجزی کے ساتھ اس لیے جب آدمی دل میں اور چپکے سے آہستہ آہستہ ذکر کرتا ہے تو اس میں وسوسی زیادہ آتے ہیں وسوسہ آتا ہے کہ آدمی آہستہ پڑتا ہے اور اس کا ذہن کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ ملایا کہ جب آہستہ آہستہ ذکر کرتے ہو تو تذرعن اس میں عاجزی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو عاجزی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو یہ نہیں کہ ذکر کرتے ہو آہستہ ذکر کرتے کرتے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں اس طرح مت کرو جیسے شیخ چلی کی طرح کہ اپنے سر پر بوجھ اٹھایا اور کسی کے برتنوں کو لے جا رہا تھا پیالی پلیٹ سر پر ٹوکرا ہے اور جا رہا تھا تو دل میں سوچنے لگا کہ جب میں یہ پہنچا دوں تو مجھے اس کی مزدوری مل جائے گی دو روپے اس سے میں مرغی خرید لوں گا مرغی انڈے دے دے گی انڈوں کے بچے پیدا ہو جائیں گے چوزے پیدا ہو جائیں گے پھر کچھ مدت کے بعد میں بکری خریدوں گا اس سے بکریاں اور بھیڑ اور دمبی اور دمبیاں زیادہ ہو جائیں گی پھر میں شادی کر لوں گا شادی کے بعد میرا بچہ پیدا ہوگا بچہ جب بڑا ہو جائے گا میرے پاس آ جائے گا اور کہے گا ابو مجھے ایک روپے دے دو میں اس کو لات ماروں گا پر پہ کیا کرتے ہو چلے جاؤ جب اس نے سامنے لات ماری اپنی سوچ میں تو ٹوکرا سر سے گر گیا اور سب برتن ٹوٹ گئے مالک نے اس سے کہا تم نے تو بربادی کر دی وہ سب برتنوں کو توڑ دیا اس نے کہا تمہاری تو تھوڑی بربادی ہو گئی میرا تو پورا گھر برباد ہو گیا سوچنے سے اپنی سوچ میں آدمی لگا رہتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب دل میں آہستہ آہستہ اللہ کو یاد کرتے ہو تو عاجزی اور توجہ کے ساتھ ہو اور اگر عاجزی اور توجہ ذکری سری میں یعنی چپکے سے ذکر میں آہستہ ذکر میں اگر توجہ پیدا نہیں ہوتی تو پھر دوسرا طریقہ ہے ودون الجہر حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی فرماتے ہیں دون الجہر یہ خفیہ پرایتف ہے نفی نفس کا آہستہ پر ہے تو یہ آہستہ پر آتف ہے اور معتوف معتوف اللہ سے الگ ہوتا ہے تو دون الجہری یہ جہر ہے اس لیے کہ یہ سر کے علاوہ ہے اس پر آتف ہے تو فرمایا کہ وہ تقدیر یہ ہے وجہن دو نل جہر المفرت ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں جہر کرو اگر سر میں توجہ نہیں ہوتی اگر آہستہ میں سری میں توجہ نہیں تو جہر کرو دون الجہر المفرت یہ دون کا لفظ قرآن کریم میں کم کے لیے آتا ہے کم جو جہر سے کم ہو تو اگر سر مراد ہے آہستہ تو وہ تو گزر چکا دوبارہ پھر کیوں آیا اس لیے وہ آہستہ اور زیادہ جہر کے درمیان میں ہے اگر سرن مراد ہے تو وہ تو گزر چکا تو اس لیے فرماتے ہیں وجہرن دون الجہر المفرت اور ایسا جہر ہو جو زیادہ جہر سے کم ہو اس طرح کرو اور دون کے معنی قرآن کریم میں کم آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن نظالش اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتے اور شرک سے جو کم ہے یعنی کفر اور شرک سے کم ہے یعنی معصیت اور گناہ اس کو بخشتے ہیں جس کو چاہتے ہیں تو دون کا مطلب کم تو دون الجہر جو جہر سے کم ہو تو جہر سے کم ہو یعنی زیادہ جہر سے کم ہو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر کرنا زبان کی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر جلا للقلوب دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلے میں یاد کروں گا اور جو مجھ کو جماعت کے اندر بیٹھ کر یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کروں گا اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشیطان جاسم على قلب آدم فإذا ذکر وإذا غفل وسوس شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے انسان کے دل کے اوپر شیطان قبضہ کرتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ کر بھاگ جاتا ہے ذکر والے سے اتنا ڈرتا ہے کہ سامنے نہیں بھاگتا کہ میں نظر آؤں گا خنسا پیچھے ہو کر کے بھاگ جاتا ہے خنس پیچھے بھاگنے کو کہتے ہیں بنس کے اندر دو معنی ہیں چھپنا اور بھاگنا چھپ کر بھاگ جاتا ہے کہیں مجھ کو پکڑ نہ لے پکڑ تو ہم نہیں سکتے لیکن وہ ڈرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آیا جنی شیطان ایک روایت میں بلی کی شکل میں آیا ایک روایت میں انسان کی شکل میں آیا اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا میری طرف بڑھا رہا تھا میں نے جب ہاتھ اس پر لگایا تو وہ ٹھنڈا تھا ٹھنڈا ہو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کی ستون کے ساتھ باندھ لوں تاکہ تم صبح کے وقت سب اس کو دیکھ لو پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے جو خصوصی دعا کی تھی رب حبلی ملک اللہ من بعدی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد یا میرے علاوہ کسی اور لیے نہ ہو مجھے یہ یاد آیا میں نے اس کو چھوڑ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر قبضہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام محروم ہو گئے اس کے بعد لڑائی ہوئی اور وہ بالکل تھا بھائی نہ اہل کو کوئی کام نہیں دے چیز نہیں دینا چاہیے نہ اہل کو چیز دینے کا مطلب یہ ہے کہ چیز کا جنازہ نکالنا ہے اگر کسی چیز کا جنازہ نکالنا ہو تو نہ اہل کو دے دو تو بہت جلدی اس کا جنازہ نکل جائے گا ختم ہو جائے گا اگر آپ کہیں میرے پاس مرسڈیز کار ہے کل میں نے خریدی ہے مفتی صاحب برکت کے لیے تم اس میں بیٹھ جاؤ ذرا یہاں سے لینس تک چلاؤ جب نہ اہل کو دے گی تو اس کا کیا میرا بھی وہی حشر ہو جائے گا اس کا دونوں چلی جائیں گے اس لیے نہ اہل کے مقابلے میں عہدے کو اور مرتبے کو مانگنا چاہیے تاکہ نہ اہل کو نہ مل جائے اذا وسد الى غیر اہل ہی جب کام کسی نا کے حوالے کر دیا جائے تو یہ قیامت کی علامت ہے اور بعض لوگوں نے یہ بہترین ترجمہ کیا ہے جب کام چیز کسی نااہل کے حوالے کرے تو قیامت تو بعد کی بات ہے اس چیز پر قیامت جلدی آ جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس زمانے میں مسلمانوں کو زیادہ حکومتیں نہیں دیتی اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو نا اہل بنایا ہے اہل ہے لیکن اپنے کو نا اہل بنایا اور دوسرے کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کرتے ہیں غلط کام بھی بہت کرتے ہیں لیکن کچھ اچھا کام بھی کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ تو پھر جب لڑائی ہوئی اور اس آیت کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہی جسدن اناب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر جسدن ایک پلاسٹک کے بت کو بٹھایا جو کچھ بھی نہیں تھا جسد جس کے جیسے کسی بے روح نہ ہو وہ روح کا آدمی تھا سم انا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تخت اور کرسی کی طرف واپس آئے یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے اس کے بعد جب اللہ تعالی نے بائبل میں یہ واقعہ کہ بادشاہی پر قبضہ کیا اور پھر بادشاہی واپس ہوئی داود علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے لیکن قرآن کریم محمن ہے محمن کا مطلب نگران ہے کہ جہاں بائبل میں انہوں نے تحریف کر کے غلطی کی ہے وہیں ٹھیک کرتا ہے تو قرآن کریم نے گویا کہ اشارہ کیا کہ داود علیہ السلام کا واقعہ نہیں یہ سلیباد علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ روزانہ تو تو میں میں کون کرے گا کہ کبھی کوئی قبضہ کرے گا کبھی کوئی قبضہ کرے گا اس لیے ایسی دعا کرو کہ مہر لگ جائے دوسرے لوگوں پر تو انہوں نے دعا کی رب حبلی ملکن اے اللہ ایسی بادشاہی مجھے دے لا لأحد من بعدی جو میرے لیے میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو جو مجھ سے کوئی چھین ہی نہ سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی کہ ہم آپ کو ایسی بادشاہی دیں گے پرندے آپ کے تابع ہو جائیں گے ہوائیں آپ کی تابع ہو جائیں گے لوگوں کا جہاز مشین مشینری پر ڈبل مشینری پر ڈبل انجن پر چلتا ہے آپ کا جہاز بغیر انجن کے چلے گا اڑے گا جنات آپ کی تابع ہو جائیں گے جو مرضی ہو ان سے کام کراتی جائیے واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہی دی لا لأحد من بعد قیامت تک کسی اور کے لیے وہ ایسی بادشاہی نہیں جب تک وہ زندہ تھے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رفع سوت ہونا چاہیے جیسے کھجور کا تنا بلند ہے آواز ذکر کے ساتھ بلند ہو اور اس سلسلے میں میں نے کہا جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے جب غافل ہو جاتا ہے تو شیطان آ کر دل کی اوپر بیٹھ جاتا ہے اور جب ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے تو خناس میں نے کہا کہ خناس کا مطلب چپکے سے بھاگ جاتا ہے قرآن کریم نے شیطان کا نام خناس بتایا خناس من الجنت والناس جو چھپ کر بھاگ جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتا دے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کیلا اور تر رکھو اور ذکر ایسی عبادت ہے کہ علماء نے فرمایا کہ قتال اور جہاد کے وقت آدمی مشغول رہتا ہے بہت زیادہ تو اللہ تعالی نے دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنے کے وقت دو چیزوں کا ذکر فرمایا لقی تم فطن فسبتو جب تم جماعت کا مقابلہ کرو فسبتو تو آپ کو جمنا چاہیے اپنی جگہ اور آگے فرمائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس وقت بھی اللہ کا ذکر ہے اور حضرت ذکری علیہ السلام کو بتایا گیا آپ کی علامت یہ ہے آپ کسی سے بات نہیں کریں گے یا کسی سے بات نہیں کر سکتے مگر اشارے سے لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے مستثنا ہے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ ایسا ہے جیسے کھجور کا تنا اور اس کے اوپر پھر شاخیں لگی ہیں مسلمان کے اعمال شاخوں کی طرح ہے شاخوں کی اوپر پھل لگتے ہیں مسلمان کے اعمال پر ثواب کے پھل لگتے ہیں تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آدمی کا گھومنا پھرنا مفت میں بیکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان کو کھجور کی طرح بتلایا ہے کھجور کے درخت تو اس کی تقریباً بیس بائیس وجوہات ہے بیس بائیس چیزیں ہیں جس میں انسان کھجور کی درخت کی طرح ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کھجور کی کوئی چیز اور کوئی جز ضائع نہیں کام کا فائدہ کا ہے کھجور کے پتوں سے لوگ رسیاں بناتے ہیں کھجور کے پتوں سے لوگ چھت بناتے ہیں چھتوں کے اوپر ڈالتے تھے کھجور کے پتوں سے لوگ مختلف قسم کی چیزیں بناتے ٹوکرے بناتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کھجور کے پتوں یا دوسرے پتوں سے ٹوکرا بناتے تھے اور اس کو خادم کے ہاتھ پھینچتے تھے تاکہ وہ بک جائے اور اسی سے گزارا کرتے تھے اتنی بڑی بادشاہی جس میں جنات سامنے کھڑے انسان سامنے کھڑے رہتے تھے خود دام خادم تھے سونے چاندی کی کمی نہیں مال دولت کی کمی نہیں غلے کی کمی نہیں کسی چیز کی کمی نہیں عمارتوں کی کمی نہیں ایسی ایسی عمارتیں مشہور ہے کہ بنائی ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پتھر کیسے اٹھائے جنات نے اٹھائے ہوں گے اس کے باوجود نبی تھے رسول تھے رسول کی شان یہ ہے کہ مال اور دولت کے ڈھیر اس کے پاس لگے ہوئے ہوں گے لیکن دل میں نہیں باہر اپنا گزارا اپنی ٹوکری سے کرتے تھے ٹوکری ٹوکری چٹائی مسلح بنایا بیچا اس سے اپنا گزارا کرتے تھے حضرت داود علیہ السلام ایسے بادشاہ کی بیت المقدس کی فاتح تھی جالو کو قتل کرنے والے تھے مضبوط بادشاہ تھے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بہترین رزق حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے عمل سے کھاتے تھے اپنے ہاتھ سے کچھ بناتے تھے اور وہ پھر بیچتے تھے زرہیں بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی یہ شانتی یعملون ملو ما یشاء من محریبہ و و جفان کل جواب و داود شکرا نبی کی شان یہ ہے مال دولت کا ڈیر ہے لیکن اس کی فکر نہیں کہ اس کی فکر اور اس کی اس میں دل لگا رہے جیسے فارسی میں کہتے ہیں آپ در کشتی حالانکہ کشتی است آب ادر زیر کشتی پشتی استو پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے یہ مال اور دولت اور اس کی محبت دل میں آ جائے اور محبت یہ ہے کہ خرچ نہیں کرتے محبت یہ ہے کہ زکاة نہیں دیتے محبت یہ ہے صدقہ نہیں دیتے محبت یہ ہے کہ حیرس کرتے ہیں بخل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کشتی ڈوب جائے گی اور اب اندر زیر کشتی پشتی است اور جب پانی کشتی کے نیچے ہو تو یہ کشتی کشتی کو بچانے والا ہے ورنہ کشتی کشتی چلے گی جب پانی نہ ہو کشتی تو خشکی پر نہیں چلتی یہ تو محمد فاتح کی کرامت ہوگی کہ انہوں نے کشتیوں کو خشک تیل لگا کر کے اور لکڑیوں کی اوپر اور مختلف ڈراموں کی اوپر کشتیوں کو چلایا اور سمندر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچے اور کشتیوں کو بھی چلایا اور پھر سمندر کو پار کر لیا تو بہرحال میں یہ رہا تھا کہ جیسے کھجور کا کوئی حصہ بھی ضائع بیکار نہیں اس کے پتے ہوں اس کی گٹھلیاں ہیں اس کو بھی جانوروں کو کھلاتے ہیں اس کی لکڑی ہے اور کھجور کا پھل ہے اور کھجور کا ہوشہ ہے کھجور کی تمام چیزیں نافع اور مفید ہیں اسی طرح مسلمان مسلمان کا ہر کام مفید اور نافع ہونا چاہیے اور کام اچھا ہونا چاہیے اور آخرت کے لیے ہونا چاہیے اگر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ذکر کرے تلاوت کرے دعوت کا کام کرے مسجد میں آئے پھر بھی کام کریں جیسے کھجور کا ہر حصہ مفید ہے اسی طرح مسلمان کی زندگی کا ہر حصہ مفید ہونا چاہیے سفر پر جائے تو یہ نہیں کہ سفر پر میں گیا اور میں نے فلان فلان جگہ کو دیکھا باقی کچھ کام نہیں کیا سفر میں بھی دین کی بات لوگوں کو بتائے دین کی بات پہنچائے اور عبرت حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سوچ لے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر اپنی سوچ کو کھماتا جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں پر عذاب آ چکا ہے تم ان کی بستیوں میں داخل مت ہو اللہ یہ مگر یہ کہ تم روتے جاؤ اور اگر رونا نہیں آتا فتبا کو تو رونی کی شکل بنا دو یعنی جاتے ہو تو عبرت کی لے جاؤ کہ دیکھو یہ کتنے مضبوط لوگ تھے کیسے برباد ہو گئے بربادی کی وجہ کیا ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا نہیں چاہیے اور یہ کہ اگر سیر اور سیاحت کی جگہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی نشانیوں کو دیکھتے جائے اور جیسے ابو نواز نے کہا فی ریاض الورد الى آثار ما ملی الملیک تم پھولوں کو دیکھو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ نے کیا کیا عجیب چیزیں بنائی ہیں آثار ما صنع الملك عيون من لجين سابقات على أهدابه ذهب کو یہ جو چمکتا ہوا پانی یہ چمکتا ہوا پانی نہیں ہے اس لیے تو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو قدرت کی کتنی بڑی نشانی بنایا ہے سمندروں سے پانی اٹھتا ہے کھارا اور نمکین پانی ہے جب بادلوں میں پانی پہنچتا ہے تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہاں جب جہاز اڑتا ہے جب پلیئر اڑتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں کون سی مشین لگی ہوئی ہے جو اس کھارے اور نمکین پانی کو میٹھا بنا دے کچھ بھی نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مشین لگی ہوئی ہے جو اس کھارے اور نمکین پانی کو میٹھا بناتا ہے پھر دیکھ لیں جب ایک ٹن پانی اٹھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے کتنے کرین کی ضرورت ہوگی کرین پانی اٹھانے کے لیے ایک ٹن دو ٹن بادلوں کے اندر ہزاروں لاکھوں ٹن کا پانی ہے کسی کرین نے نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ٹریک کرین نے ان کو اور ٹرک نے اس کو اٹھایا اور پھر وہی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے ہیں جب پانی زمین کے اوپر برستا ہے اگر اس کو زمین پر برساتے تو وہ بہہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خزانہ بنایا خزانہ بنانے کے لیے پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں تاکہ پانی خراب نہ ہو جائے پہاڑوں کی اندر رگوں میں جو عروق ہے اور اس میں لائن ہے اس میں پھر وہی سے اللہ تعالیٰ نے اندر اندر سے پائپ لائن کے ذریعے سے زمین میں کنواں تک کنواں اور بورنگ جو ہم کرتے ہیں وہاں پہنچایا اور پھر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی چھان اور چھلنی لگائی ہے جس میں مٹی وغیرہ کے اثرات نہیں آتے صاف پانی ہمیں مل جاتا ہے بارش کا پانی کتنا صاف ہے لذیذ ہے کبھی مولانا برحان صاحب جب بارش ہوتی ہے اور پانی لاتے ہیں اتنا لذیذ پانی میٹھا جیسے کسی نے اس میں شکر ملایا یہ کس نے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا یا عبرت کی نظر سے کہ ہمیں ان کاموں ان کاموں سے بچنا چاہیے جو کام غلط تھے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کیا کیا نشانیاں بنائی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روکتے ہیں تو کوئی ایک قطرہ بارش نہیں برساتا اگر برسائے تو معلوم نہیں اس کے اندر کتنے زہریلا اثرات ہوں گے کیمیکل کے ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ بارش کی نعمت ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ بارش ایسی نعمت ہے جس نعمت کا کوئی بدل نہیں اب آج کل بارش کی کمی ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان جانور پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استثقہ پانی مانگنے کے لیے اور بارش مانگنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے نماز پڑھتے تھے خطبے پڑھتے تھے ایک خطبہ یا دو خطبے خطبے کے اندر اپنی چادر کو پلٹتے تھے ایک روایت میں دعا کے اندر بعض کہتے دونوں میں پلٹ تو بعض کہتے ایک میں کافی ہے پھر کھڑے ہو کر دعا فرماتے تھے اپنے ہاتھوں کو الٹا فرماتے تھے تاکہ یہ حالت الٹی ہو جائے جو حالت چل رہی ہے وہ الٹی ہو جائے اس کو تفاول کہتے ہیں تفاول کے معنی نیک فالی شریعت میں نیک فالی ہے شریعت میں بد فالی نہیں بد فالی کا مطلب یہ ہے ایک آدمی کسی کے سامنے گزر جائے اور اس کا نام مناسب نہ ہو ہم کہیں گے او ہو فلان کا نام تو مناسب نہیں ہے فلان کا نام قاطع ہے تو پتہ نہیں کیا کیا پیش آئے گا یہ نہیں شریعت میں نیک فالی ہے کہتے ہیں بد فالی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں نیک فالی کا مطلب اللہ تعالی پر اچھا گمان کرنا یہ ضروری ہے خیبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور خیبر فتح ہونے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر یہ ذکر ہے اللہ اکبر ذکر بلند آواز سے خیر بت خیبر ہند اذا نزلنا بساحتِ قوم فساء صباح المنظریت خاربت خیبر خیبر والے برباد ہوں گے کہتے یہ نیک ہے یہ جو خیبر اور خاربت ہے دونوں کی حروف ایک ہے آگے پیچھے تو ہے استقاق کبیر و استقاق اکبر و استقاق صغیر جو صرف کی کتابوں میں ہے لیکن حروف ایک ہے تو خاربت اور خیبر کی حروف ایک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اب برباد ہو جائیں گے ان کا برباد ہونا مسلمانوں کی کامیابی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسا دے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کا ہر لمحہ اور ہر وقت کھجور کی طرح ہے کھجور کے اجزاء ضائع نہیں مسلمان کے اوقات ضائع نہیں ہونا چاہیے کھجور کے اجزاء ضائع نہیں مسلمان کے اعضاء ضائع نہیں ہونا چاہیے کام میں لگنا چاہیے مسلمان کا دماغ اچھے کاموں کو سوچ لے مسلمان کی آنکھ اچھی چیزوں کو دیکھ لے قرآن کریم کو حدیث کو کتابوں کو والدین کو مسلمان کے کان اچھی چیزوں کو اچھے کاموں کو سنیں اچھی چیزوں کو سن لیں مسلمان کی ناک اچھی چیزوں کو سونگ لیں حرام کو نسونگ لیں حرام خوشبو حرام محبوبہ اس کو نسونگ لیں مسلمان کا منہ ذائقہ حلال اور پاک چیزوں کو چک لے اور کھا لے مسلمان کے ہاتھ اور پاؤں اچھی چیزوں کو پکڑ لے اور اچھی چیزوں کی طرف چلے اللہ تعالی نے مسلمان میں بلکہ ہر ایک میں پانچ قوتیں بیم بنائی ہیں پانچ قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت ذائقہ نمبر ایک قوت ذائقہ چکنی کی قوت ہے نمبر دو قوت لامسہ ہاتھ اور پاؤں کے لگانے اور مس کرنے کی قوت ہے اور طاقت ہے قوت شامہ سونگنے کی قوت ہے قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت ہے قوت سامعہ سننے کی طاقت یہ پانچوں طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان پانچ طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں لگانا اور نامرضیات سے بچانا یہ کھجور کی طرح بننا ہے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 الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اللهم اللهم اللهم نستغفرك نستغفرك ونتوب ونتوب افتح قلوبنا قلوبنا بذكرك علينا علينا بنعمتك من من من من من من فضلك واجعلنا عبادك الصالحين طهر النفاق الرياء الكذب تعلم وما الصدور اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم مسکینا اللهم مسکینہ اللهم مسکینہ اللهم أغثنا اللهم